واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون جب تم نے اے بنی اسرائیل کہا کہ اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا بس اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ ککڑی گیہوں مسور اور پیاز دے آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے یہ ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہیں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی ان پر ذلت اور مسکینی ڈالی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے اچھی چیز کے بدلے گھٹیا کے طلبگار یہاں بنی اسرائیل کی بے صبری اور نعمت الہی کی ناقدری کا بیان ہو رہا ہے کہ من و سلوا جیسے پاکیزہ تعام پر ان سے صبر نہ ہو سکا اور ردی چیزیں مانگنے لگے ایک تعام سے مراد ایک قسم کا تعام ہے یعنی من و سلوا فوم کے معنی میں اختلاف ہے ابن مسعود کی قرآت میں ثوم ہے مجاہد رحمہ اللہ نے فوم کی تفسیر ثوم کے ساتھ کی ہے یعنی لہسن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی مروی ہے اگلی لغت کی سابقہ کتابوں میں آلنا کے معنی اختبیزو یعنی ہماری روٹی پکاؤ کے ہیں ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ صحیح ہو تو یہ حرف مبدلہ میں سے ہیں جیسے شر عفور شر اصافہ اثاثہ مغافیر مغاثیر وغیرہ جن میں فا سے سا اور سا سے فا بدلا گیا کیونکہ یہ دونوں مخرج کے اعتبار سے بہت قریب ہیں واللہ عالم اور لوگ کہتے ہیں فوم کے معنی گیہوں کے ہیں ابن عباس سے بھی یہی تفسیر منقول ہے اور احیحہ کے شعر میں بھی فوم گیہوں کے معنی میں آیا ہے بنو ہاشم کی زبان میں فوم گیہوں کے معنی میں مستعمل تھا فوم کے معنی روٹی کے بھی ہیں بعض نے سمبلا کے معنی کیے ہیں قطادہ اور عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس اناج کی روٹی پکتی ہے اسے فوم کہتے ہیں بعض کہتے ہیں فوم ہر قسم کے اناج کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈانٹا کہ تم بہتر چیز کو ردی چیز کے بدلے کیوں طلب کرتے ہو پھر فرمایا جاؤ شہر میں یہ سب چیزیں پاؤ گے جمہور کی قرأت مصرن ہی ہے اور تمام قرأتوں میں یہی لکھا ہوا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ شہروں میں سے کسی شہر میں چلے جاؤ ابئی ابن کعب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے مصرا کی قرآد بھی ہے اور اس کی تفسیر مصر یعنی شہر سے کی گئی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصرن سے بھی مراد مخصوص شہر مصر لیا جائے اور یہ الف مصرن کا ایسا ہی ہے جیسا قواریرا قواریرا میں ہے مصر سے مراد عام شہر لینا ہی ہے بہتر معلوم ہوتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جو چیز تم طلب کرتے ہو اے بنی اسرائیل یہ تو آسان چیز ہے جس شہر میں جاؤ گے یہ تمام چیزیں پالو گے میری دعا کی بھی کیا ضرورت ہے کیونکہ ان کا یہ قول محض تکبر سرکشی اور بڑائی کے طور پر تھا اس لیے انہیں کوئی جواب نہیں دیا گیا واللہ اعلم شامت اعمال مطلب یہ ہے کہ ذلت اور مسکینی ان پر مسلط کی گئی اہانت و پستی ان پر ڈال دی گئی جزیہ ان سے وصول کیا گیا مسلمانوں کے قدموں تلے انہیں ڈالا گیا فاقہ کشی اور بھیک کی نوبت پہنچی اللہ کا غضب و غصہ ان پر اترا باؤ کے معنی لوٹے اور رجوع کیا کے ہیں با کبھی بھلائی کے سلے کے ساتھ اور کبھی برائی کے سلے کے ساتھ آتا ہے یہاں برائی کے سلے کے ساتھ ہے یہ تمام عذاب ان کے تکبر عناد حق قبولیت سے انکار اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر اور انبیاء اور ان کے تابے داروں کی احانت اور ان کے قتل کی بنا پر تھا اس سے زیادہ بڑا کفر و کون سا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اور اللہ کے انبیاء کو بلا وجہ قتل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے تکبر کے معنی حق کو چھپانے اور لوگوں کو ذلیل سمجھنے کے ہیں اور مسلم احمد کی روایت میں ہے کہ مالک ابنی مرارہ رہاوی رضی اللہ عن ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول میں خوبصورت آدمی ہوں میرا دل نہیں چاہتا کہ کسی کے جوتے کا تزمہ بھی مجھ سے اچھا ہو تو کیا یہ تکبر اور سرکشی ہے رسول اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ تکبر اور سرکشی حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے چونکہ بنی اسرائیل کا تکبر کفر و قتل انبیاء علیہ السلام تک پہنچ گیا تھا اس لیے اللہ کا غضب ان پر نازل ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل ایک ایک دن میں تین تین سو انبیاء کو قتل کر ڈالتے تھے پھر بازاروں میں جا کر اپنے کاروبار میں مشغول ہو جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دن اس شخص کو ہوگا جسے نبی نے قتل کیا ہو یا اس نے کسی نبی کو مار ڈالا ہو اور گمراہی کا امام اور تصویریں بنانے والا یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانی اور غم و زیادتی کا یہ دوسرا سبب ہے کہ وہ منع کیے ہوئے کاموں کو کرتے تھے اور حد سے بڑھ جاتے تھے واللہ عالم